ہم امت توحید ہیں قرآن کے حامل سنت کے وارث شریعت کے محافظ حق کی راہوں میں کٹ کٹ کے گرنا اور گر گر کے اٹھنا ہماری تاریخ ہے ایمان کی پر نور راہوں پر تاریخ کا یہ سفر جاری ہے اے اللہ تیری محبت میں تیرے راستے میں قتلوا فلن اعمالهم اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تو اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا تیری راہ محبت میں جب بھی کبھی ہم سر شام رحمت پکارے گئے شام جب تک رہی ہم بھی جلتے رہے جب تلک نہ پلٹ کر ستارے گئے ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے ہوں جلا کر شرا اس کی سچے صحیفے میں جو تھا رقم تیرے محبوب کے نقش ہائے قدم سبد کرتے رہے دل کی وادی میں ہم تیرے محبوب کے نقش ہائے قدم سبت کرتے رہے دل کی وادی میں ہم شام جب تک رہی ہم بھی جلتے رہے جب تلک نہ پلٹ کر ستارے گئے ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے تیرے دیدار کی آس دل میں لیے اپنی آنکھوں کو پہروں تھکاتے رہے تیری راہوں میں جو بھی نکلتا رہا اس کی راہوں میں پل کے بچاتے رہے غیرت حق نے رونے دیا نا ہمیں تاغ سینوں میں ہی بس چھپاتے رہے شام جب تک رہی ہم بھی جلتے رہے جب تلک نہ پلٹ کر ستارے گئے ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے یہ تیری ہی محبت تھی جس کے لیے مقتلوں سے نہ پہلے رکے قدم تیرے دشمن نے جب بھی کہیں صبح کھولی تو دیکھا مقابل تھے ہم تیرے دشمن نے جب بھی کہیں صبح دم آنکھ کھولی تو دیکھا مقابل تھے ہم شام جب تک رہی ہم بھی جلتے رہے جب تلک نہ پلٹ کر ستارے گئے ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے یوں تیرے ابر رحمت کی امید پہ اپنے جسموں کے ہم بیج بوتے رہے خشک موسم کے تیروں کو روکا کبھی برسرے جنگ طوفان سے ہوتے رہے خشک موسم کے تیروں کو روکا کبھی پر سر جنگ طوفان سے ہوتے رہے شام جب تک رہی ہم بھی جلتے رہے جب تلک نہ پلٹ کر ستارے گئے ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے ٹوٹ برسا جب آخر وہ ابرے کرم پسلی مان مہکی ہوئے سر قلم تیری راہوں میں کٹنا تھی اپنی خوشی بس یہ خوشیاں منانے چلے آئے ہم تیری راہوں میں کٹنا تھی اپنی خوشی بس یہ خوشیاں منانے چلے آئے ہم شام جب تک رہی ہم بھی جلتے رہے جب تلک نہ پلٹ کر ستارے گئے شام جب تک رہی ہم بھی جلتے رہے جب تلک نہ پلٹ کر ستارے گئے تیری راہ محبت میں جب بھی کبھی ہم سر شام رحمت پکارے گئے شام جب تک رہی ہم بھی جلتے رہے جب تلک نہ پلٹ کر ستارے گئے ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے